اور کافر بولے یہ اپنی رب کے پاس سے کوئی نشان کیوں نہ اولاتے اور کیا انہیں اس کا بان نہ آیا جو اگلے صحیفوں میں ہے